ابن جرائی سے روایت ہے کہا مجھے عطا نے خبر دی کہ انہیں ابن نے خبر دی کہ وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے انہوں نے ان کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مزدلفہ سے ہی رات کو روانہ کر دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چوبیس